سورت القاریہ یہ وہ انداز ہے الحاق کا ملحاق کا والا بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ وما ادرا کا ملقاریہ وہ کھڑکھڑانے والی وہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی کرا کہتے ہیں دروازے پر آ کر زور زور سے کچھ مکے مار رہا ہے دروازہ کھلوانے کے لیے کسی نے سنا نہیں ہے کرا یہ ہے القاریہ جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ پوری دنیا کو کھڑکھڑائے گی ملکاریہ وما ادرا کا ملکاریہ یوم یقون الناس کل فراش مفسوس جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے تکون الجبال کل اہدن منفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یا اون ہو دھلکی ہوئی فما من سکولت موازی رہو تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اصل میں دو شکلیں ہیں میزان کی ایک میزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں ایک ہے اسپرنگ بیلنس وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر تو وہ تو اس کے اندر جو اسپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے تو دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مراد یہ کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکوزٹ لیول تک ہے یا نہیں تو اس کی جو موضول ہے نیکیوں کے موازین وہ اگر بھاری ہے ایک معیار ہوگا اور معیار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویجل لال نکلف اللہ نفس اللہ مساحا اگر اس کے اپنے شاکلہ اس کے اپنے جینس اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے ان سب کی رعایت کرنے کے باوجود ایک مطلوبہ مقدار تک نیکی کا ان سے نکل آیا تو اما من سکولت میں وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لیے رضا ہی رضا ہے راضی رہے گا ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوگی خونگ وہ اما من خفت موازی رہ جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانا ہے ایک گڑھا وہ ادرا کا ماہیا اور جانتے وہ گڑا کیا ہے نارون حامیا آگ ہے اللہ ماج اللہ النار یا مجیرو یا مجیر یا مجیر بارک اللہ ولکم فی و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم